حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا قریش کے قبیلے بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی اسے پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اس کے رشتہ دار کہنے لگے کہ کون اس کی سفارش کر سکتا ہے کچھ لوگ کہنے لگے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کر سکتے ہیں اسامہ آپ کے پاس آئے اور اس عورت کی سفارش کی آپ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ جب ان کا کوئی بلند مرتبہ شخص چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے کچھ نہیں کہتے تھے اور جب کوئی کم مرتبہ شخص چوری کر لیتا تھا تو اس اس کا ہاتھ ہاتھ کاٹ دیتے قسم ذات کی جس کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو چار